یہ جو آج حد سنا حد سنا کی خوشبودار آواز لگتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مدرسہ بند نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم نے نبی کی اداؤں کو یاد رکھا ہے نبی کے الفاظ کو یاد رکھا ہے نبی کی شکل و صورت کو یاد رکھا ہے نبی کی باتوں کو یاد رکھا ہے نبی کے گفتار کو یاد رکھا ہے نبی کے کردار کو یاد رکھا ہے خدا کی قسم نبی کی مسکراہٹ کو یاد رکھا ہے نبی کے غضب کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کے مسواک کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کی تلوار کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کے عوامے کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کی جنگی ٹوپی کو یاد یاد رکھا ہے ہم نے نبی کے پاؤں کے موزے اور جرابوں کو یاد رکھا ہے ہم نے نبی کے سر پہ لگنے والے زخموں کو یاد رکھا ہے اللہ کی قسم ہم اس لعاب کو بھی نہیں بھولے جو نبی طلبہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور ہم اس خون کو بھی نہیں بھولے جو نبی دین کی خاطر لٹا دیا کرتے تھے